اس سے تم سبق حاصل کرو کیسی بڑی بڑی شاندار طاقت اور قوت والی ترقی یافتہ قوم دنیا میں رہی لیکن جب انہوں نے اللہ کو جھٹلایا اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا آخرت کو جھٹلایا تو ان کا کیا بھیانک انجام ہوا اس پر تمہیں غور کرنا چاہیے چنانچہ ان قوموں کی فہرست یہاں اجمالن پیش کی جا رہی ہے کہ قوم نوح نوح کو دیکھو سیدنا حضرت نو نبینا والی سلاد والسلام جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دین کی وحدانیت کی اسلام کی دعوت دی مگر مان کے نہیں دیے تو بالآخر ان کی زبان پر اللہ کے دربار میں فریاد آ گئی کہ ربی بھی انی مغلوب ان فن تصور دگار عالم میں تو بالکل تھک گیا مغلوب ہو گیا ان کے بڑوں کو سمجھایا جوانوں کو سمجھایا چھوٹوں پہ محنت کی نسلوں کی نسلیں گزر گئیں لیکن مان کے نہیں دیتے میں تو ہار گیا اب آپ میری مدد فرمائی چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ اور جب کشتی بن کے تیار ہو جائے تو آپ انتظار کرنا تمہارے گھر میں جو تنور ہے جب اس سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اب عذاب کا وقت آ چکا ہے اور اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر اور دیگر مخلوقات کے جوڑے لے کر کشتی پہ سوار ہو جاتا اب وہی بچے گا جو تمہاری کشتی میں رہے گا جو کشتی سے باہر ہوگا وہ بچنے والا نہیں ہے چاہے وہ تمہارا عزیز قریب رشتے دار کیوں نہ ہو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا آسمان سے بھی بارش ہوئی زمین سے بھی پانی ابلا اور وہ ساری کی ساری قوم جو جھٹلانے والوں کی تھی پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کی تھی حضرت نو علیہ السلاد والسلام کے مذاق اڑانے والے جو لوگ تھے اللہ نے ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی پہچاننے والا بھی موجود نہیں ہے بچے وہی جو نو علیہ السلام کی کشتی پہ سوار تھے یہ دنیا کی تاریخ کا ایک پہلو ہے مکے کے لوگوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو قرآن جھجھوڑ رہا ہے توجہ دلا رہا ہے کہ جس اللہ نے قوم نوح کو نیست و نابود کیا وہی اللہ پورے جاہ و جلال اور طاقت و قوت کے ساتھ کل بھی تھا آج بھی ہے ہمیشہ رہنے والا ہے تمہیں بھی ایسی ہی سزا دینے پہ قادر ہے اسی طرح دوسرا ذکر ہے یہاں اصحاب الرس رس کہتے ہیں کنویں کو اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ کنواں آذر جان کے علاقے میں موجود تھا اور یہاں ایک قوم رہتی تھی ان کی طرف ایک پیغمبر کو اللہ نے مبروس کیا ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان پیغمبر کی بات کو جھٹلایا بلکہ الیاز باللہ ان نبی کو اور پیغمبر کو پکڑ کر باندھ دیا اور باندھ کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا زندہ جس میں وہ شہید ہو گئے اتنی بڑی جسارت دنیا میں اس سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے کہ جس کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا قوم پیغمبر کو شہید کر دے اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہے اصحاب الرس نے یہ جرم انجام دیا نعوذ باللہ کہ پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر ڈالا اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور ان کو نیست اور نابود کر دیا اسی طرح قوم سمود اور قوم عاد اپنے زمانے کی بڑی ہی طاقتور اور ترقی یافتہ قومیں رہی ہیں قوم عاد کے بارے میں تو ہیں کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے بڑے بڑے کارخانے بناتے تھے اور بڑے ڈیل ڈول والے طاقتور لوگ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا ہوا کا ایک ہفتے تک ہوا چلتی رہی اور ایسی خطرناک ہوا تھی آندھی تھی کہ ایک ایک آدمی کو اٹھا اٹھا کے پروڈکٹ ڈالا اور حضرت حود علیہ السلاۃ والسلام جو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے وہ اسی علاقے میں ایک باڑے کے اندر تشریف فرماتے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر اسی جگہ وہ امن و امان کے ساتھ تھے اور ان کے قوم کا یہ حشر ہو رہا تھا کہ جیسے کہ کوڑا کرکٹ ہوا میں اڑتا ہے ایسے اس قوم کو اڑا دیا گیا ہے اور بھرکس بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے فرمایا کہ یہ بھی تو تاریخ ہے ان لوگوں نے بھی یہی جرم کیا تھا جو آج تم جرم کے مرتکب ہو رہے ہو انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اللہ کی باتوں کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا غور کرو اسی طریقے پر فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم کو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اللہ نے انہیں بحر قلزم میں لا لشکر سبیر ڈبو دیا کوئی چیز اسے بچا نہیں پائی ساری خدائی دھری کی دھری رہ گئی اسی طرح حضرت لوت علیہ سلاد والسلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے یہ قوم بڑی بے حیا بے شرم تھی ہم جنسی کے مرض میں مبتلا تھی بہت سمجھایا کہ بعد آ جاؤ مگر الٹے دھمکانے لگے کہ تم بڑے متقی بنتے ہو تمہیں ہم یہاں سے نکال کے باہر کر دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا یا ان کی ساری بستیوں کو الٹ دیا نیچے کا اوپر اوپر کا نیچے اور جس جگہ پر یہ عذاب آیا وہاں ایک جھیل بن گئی اور وہ جھیل بھی ایسی منحوس ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا آج تک بھی اور اس کا نام ہی ہے بحر مئی ڈیڈ سی مردار جو عذاب کا مظہر ہے اللہ تعالی تو قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ یہ لوگ تھے اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان پہ اللہ نے عذاب نازر کیا ایسا عذاب جو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن گیا اسی طریقے پر اصحاب العیقہ ایکا کہتے ہیں جنگل کو اور اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلاط والسلام کی قوم ان پر بھی عذاب آیا ہے اور یہ لوگ زیادہ تر ناپ تول میں کمی کرتے تھے ڈنڈی مارا کرتے تھے اور پیغمبروں کو بھی جھٹلایا اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا رہے اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا زلزلہ بھیانک آواز جس سے کلیجے پھٹ کر کے رہ گئے اسی طرح قوم تبا با کہتے ہیں بادشاہوں کا لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا اور یہ جو دبا ہے جس کا یہاں ذکر ہے ان کا نام سعد تھا اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا کہ بعد آ جاؤ اگر اللہ کی رضامندی تم نے حاصل نہیں کی تو تم پر عذاب آئے گا مگر قوم نہیں مانی تو یہ قوم کو چھوڑ کے چلے آئے اس لیے قوم طبا کے نام سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے کہ عذاب جو آیا یہ طبا کی قوم پر آیا ہے طبا پر نہیں آیا اس کا ذکر سورہ دخان میں بھی ہے تو یہ چند قومیں ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا فرمایا کہ ان سب لوگوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا وعدہ دنیا کے سامنے ظاہر فرما دیا اور کوئی چیز انہیں بچا نہیں پائی تنبیہ کرنی مقصود ہے مکے والوں کو بھی کہ تم بھی بعد آ جاؤ تم نے اگر نہیں مانا تو ہم جس طرح پہلے عذاب دینے پہ قادر تھے آج بھی عذاب دینے پہ قادر چنانچہ ہوا ہی بدر کے میدان میں بڑے بڑے ان کے جوادری جو اپنے اپنی بہادری پر بہت زیادہ مغرور تھے اللہ نے نہتے لوگوں کے ذریعے تین سو تیرہ نہتے لوگوں کے ذریعے ان کو جہنم رسید کروا دیا یہ بھی تو عذاب ہے جو لوگ اپنے کو ناقابل تصویر سمجھتے تھے قریش مکہ جن کو اتنا بڑا اپنے اوپر غرور تھا کہ اپنے خاندان کے علاوہ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس مکے کو فتح کرا دیا اور ان کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے اللہ تعالی کی قدرت سب سے بڑی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے فرمایا کہ جو اللہ پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے کیا وہ پہلی مرتبہ بنا کے تھک گیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ دوبارہ نہیں بنا سکتا وہ تھکا نہیں ہے تھکاوٹ مخلوق کو ہو سکتی ہے جو خالق ہے جو قادر مطلق ہے اس کو تھکاوٹ کا کوئی تصور اس کے بارے میں نہیں ہو سکتا اور میں قوم وأصحاب الرس وثمود ان سے پہلے جھٹ لایا ہے نوح کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور قوم سمود نے وعاد وفرعون وإقوان لوط اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور لوت کے بھائیوں نے یعنی جس کی طرف حضرت لوت کو مبروس کیا گیا تھا ان لوگوں نے اور جنگل کے رہنے والوں نے اور تبا کی قوم نے سب نے رسولوں کو جھٹ لایا تو ان پر وعید آ پڑی یعنی جو اللہ نے وعدہ وعید انہیں سنائی تھی وہ وعید پوری ہو گئی بالخلق قل کیا ہم پہلی مرتبہ بنا کے عاجز ہو گئے یہ استفا میں انکاری ہے یعنی عاجز نہیں ہوئے بل هم في لبس من خلق جديد بلکہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں نئی تخلیق کے بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں جو منکر ہیں انکار کر رہے ہیں یہ دراصل دھوکے میں یہ ان کی بات ان کا نظریہ غلط ہے اللہ تبارک و تعالی جو پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بنانے پر بدرج اولا قادر اور آخرت ضرور پیش آ کر کے رہنے والی ہے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اور اللہ کے دربار میں حاضری ضروری ہے کوئی چھپ کر کے کہیں رہ نہیں سکتا یہ کتنے ہی دعوے کریں اور کتنی ہی باتیں بنائیں ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے اور <clears throat> آخرت کی فکر دلوں میں جاگزی فرمائے دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب the reviver of